یہی آیت نازل ہوئی اس کے بعد سرنسا کی یہ آیت نازل ہوئی یا الذین آمنوا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا یعنی اے ایمان والو تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ النساء آیت تینتالیس اور سب سے آخر میں سورة مائدہ کی آیت نازل ہوئی يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرا کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطان کا کام ہے ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا سکو شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے تو اب کیا تم شراب پینے سے رک جاؤ گے المائدہ آیت نبے اکیانوے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ ہم رک گئے ہم رک گئے دور جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں لوگ شراب پیتے تھے اس لیے جب اس کا استعمال حرام کر دیا گیا تو اس کے بعد ظاہری منافع کے پیش نظر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح کا اشکال باقی رہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا واقعی شراب حرام کر دی گئی ہے اسی طرح لوگ جوا بھی کھیلا کرتے تھے اور اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ اور کچھ ظاہری منافع بھی ہیں لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے شراب انسان کے عقل پر اثر انداز ہوتی ہے جو اس کے جسم میں سب سے قیمتی متا ہے اور جنگ و جدال گالی گلوج بہتان و زور اور ترک نماز و ترک عمال صالحہ کا سبب بنتی ہے اور جوا محتاجی دشمنی اور بغض و حسد کا سبب ہوتا ہے لوگوں نے شراب اور جوا کے منافع کے بارے میں لکھا ہے کہ شراب کی لوگ تجارت کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے نشات و طرب حاصل ہوتا ہے اور معدے کی اصلاح ہوتی ہے اور جوا سے فقیروں کو نفع پہنچتا ہے لیکن فساد عقل کے بعد کسی ظاہری نفع کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اس لیے کہ عقل کے ذریعے ہی آدمی ایمان و کفر اور خیر و شر میں تمیز کرتا ہے علماء اکرام اور محققین نے اس کے علاوہ بھی شراب کے بہت سے نقصانات بتائے ہیں مثال کے طور پر اس سے پیاس نہیں بجھتی بچوں کی ذہنی اور جسمانی ترقی رک جاتی ہے قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے دل اور خون کی نالیوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے جن کا ذکر شراب سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں آیا ہے اسی طرح جوا انسان کو محتاجی تک پہنچا دیتا ہے اس کی وجہ سے ایسی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں جو قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کی عورتوں کی عصمت دری کا سبب بنتی ہیں ولیاز بلّہ اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں بعض صحابہ اکرام نے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کا کتنا حصہ خرچ کریں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اہل عیال پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی اپنی آیتیں کھول کھول کر تم لوگوں کے لیے بیان کر دیتا ہے تاکہ تم لوگ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد ہو اور ابتدا اس آدمی سے کرو جس کی کفالت تمہارے ذمے ہو فائدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ حکم فرضیت زکوٰۃ والی آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا ہے اور عطا خراسانی اور سدی وغیرہ کا خیال ہے کہ آیت زکوٰۃ کے ذریعے اس حکم کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے کیا خرچ کرے اور کن لوگوں پر خرچ کرے